ج اپنے کی ج کی جیا کیجیے جام نظارہ س کیجیے جام نظارہ سائنا کیجیے ساتھیے کو سر دہائی آپ کی محبت کو ہوا اس طرف چشمے محبت کیجیے اس طرف چشمے محبت کیجیے خود کو بھولوں آپ کی الفت میں میں ش کیجیے خوش رہوں میں قید غم میں عمر بھر خوش رہوں میں قید غم میں عمر بھر یوں گی رکھا رے ماتا کیجیے ہر مانگ لیجے ہاکامے میں جگ خاک میں سامان خاک میں سامان اشر کی جیے میں سامان اشر کی جیے کہ پاس یہ دفاع ہو پاس یا رسول اللہ یار سول کیجیے رسول اللہ کی جیے ان پہ مرنا ہے دوا میں زندگی ان پہ مرنا ہے دوا میں زندگی موت سے پھر کیوں نہ الف موت سے پھر کیوں نہ الف کیجیے ان پہ مر جانے کی رکھیے آرزون پہ مٹ جانے کی رکھیے آرزو یوں صدا جینے کی صورت کیجیے یوں صدا جینے کی صورت کیجیے زندگی ہے سد راہ دوستاں زندگی ہے سد راہ دوستاں زندگی ہے سد راہ دوستاں کس لیے جینے کی حسرت کیجیے کس لیے جی نیکی کی کیجیے کس لیے جی نیکی کی ظلمتوں میں روشنی کے واسطے ظلمتوں میں روشنی کے سینا کی شفاس کیجیے تار سینا کی پاس کیجیے تارسی کیجیے نزدیوں کے دل دہل جان جائیں ابھی ذکر آیا تھے بلا ذکر آیا تھے بلا کیجیے ذکر سے تو زخ سے بچنے کے لیے آتش تو زخ سے بچنے کے لیے آتش دو زخ بجھانے کے لیے تو دو بجھانے کے لیے

کرنا نی جی سی تر کیجیے جان کو انتظار جان جا ہے جان کو یا رسول کی کس یا رسول اللہ کی کسرا کیجیے جان کو پا کر نکل جا اے جان کو پا کر نکل جا اے جان یاد جانی جان بشیر کیجیے یاد جانی جان بشیر جب وصل دائم دائیا جد دائم سی جی ختم اب یہ دور فرحان کی ختم اب یہ دور فرحان آتمبڑے ٹھنڈے ٹھنڈے خوشبو میں بس چلے ٹھنڈے خوشبو میں بس چلے یاد کے سو وقت رکھے کیجیے یاد کے سو وقت رکھے کیجیے یا شفیع قربان تو یا شفیع علر قربان تو سے فریاد ہے دستگیری میرے حضر دستگیری میرے حضر رحلت اختر کا ہنگام آگ